ایسی گستاخیاں کی ہیں ایسی بے عد گستاخانہ عبارتیں لکھی ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ ان کو سن کر وہ تجربے میں پڑ جاتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو متثر و محبت کہلانے والے ایسا جو ہے کہیں گے ایسا لکھیں گے اس کو یقین نہیں آتا کیوں کہ مسلمان سوچ ہی نہیں سکتا کہ سرکار دو عالم کی شان میں ایسی گستاخانہ جو ہے وہ بات لکھے قاسم ایک ان رانوتری گزرا ہے نان ہوتے ہیں ہاں جس نے دار دیوبند ہے اور اس نے کتاب لکھی ہے تحزیر الناس اس میں یہ لکھا ہے کہ نبی اگر اپنی امت سے ممتاز ہوتا ہے تو علم کی صفت میں ہوتا ہے نبی کا علم امت کے علم سے زیادہ ہوتا ہے اور باقی رہا عمل تو عمل میں بسا اوقات امت کی نبی کے مساوی ہو جاتا ہے بلکہ بڑھ جاتا ہے اور دیکھیے کتنی سری گستافی ہے کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا جو ہے وہ <laughs> امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد کے ابو یوسف کیا جو ہے وہ امام اعظم سے بڑھ سکتے ہیں بڑھ سکتے ہیں کوئی نہیں اچھا اب یہاں دیکھیے کیا کہا کہ نبی سے امتی جو ہے وہ برابر ہو جاتا ہے مساوی ہو جاتا ہے عمل میں بلکہ بسا اوقات بڑھ جاتا ہے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بہت بلند و بالا ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جس نے ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان ہی پر قائم رہا اس کو کیا کہتے ہیں صحابی صحابی سے کوئی غوث قطب ولی بلی ابدال نہیں بڑھ سکتا کہ جائے کہ جو ہے جناب امتی جو ہے وہ نبی سے عمل میں بڑھ جائے حضور کے صحابہ کے کے مقام کو دیکھو قرآن میں کیسے بیان کیا یہ تو بات ہاں دیکھو نا چور یہ کہے گا کہ نا وہ چور چور کبھی یہ کہے گا بھائی چور جو ہے کھڑے ہو کر گھرے مجمے میں یہ کہے گا کہ وہ چور ہے اس نے فلاں چوری کی ہے اس نے فلاں کا بات مقصد ہے کہ سارے جتنے مطلب ہم نے ڈسکس کیا ہے اچھا، ہاں۔ لیکن سب کو یہ آج بھی یہ وہ کتابیں چھپ رہی ہیں چھوٹیں یہ آپ کے سامنے اور رخ سے مقصد ہے کہ بعض فلموں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے ہاں، ہے ہاں، مطلب, ہاں، مطلب ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ قاسم نانوی کون ہے ان کے بارے میں آپ کیا عام بھائی میں اس طرف اس طرف میں بعد میں آؤں گا لوگ مسلمان جو ان کے بچار کو پتہ ہی نہیں کیا ہے معاملہ کیا نہیں وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ نیاز اور درود السلام اور فاتحہ کا جھگڑا ہے اور کچھ نہیں فروئی اختلاف ہے ارے بھائی فروئی اختلاف تو یہ ہے جیسے کہ ایم اربا کے درمیان ہے امام شافی علیہ کے جو ہیں وہ پیروکار سینے کے اوپر ہاتھ باندھتے ہیں اور ان کے پیروکار جو ہے امام کے والدین کہنے کے بعد بلند آباد سے آمین کہتے ہیں اور اسی طرح جو دوسرے مسائل تو فروغ اختلاف تو یہ ہے نہ کہ نہ کہ دیوبندی اور جتنے بھی اور جتنے فرقے باطل نکلے ہیں ان کے درمیان ان کے درمیان تو بنیادی اختلاف جو ہے وہ عقائد کا ہے یہ سمجھنا چاہیے اب آپ بتلائیے کہ کسی مسلمان کا یہ عقیدہ ہو سکتا ہے میں آپ ہی سے پوچھتا ہوں آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ یہ بتلائیے اپنی جو ہے وہ دل سے کہ کیا کوئی امتی جو ہے عام امتی جو ہے وہ نبی سے عمل میں بڑھ سکتا ہے سوچ ہی نہیں سکتا سوچا نہیں جا سکتا نا آپ تو یہ کہیں گے یار نبی کی تو بڑی شان ہے حضور کے صحابی سے کوئی جو ہے عام امتی کیا امت میں جو بلی اور غوث کو ہے وہ نہیں بڑھ سکتا وہ ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا اور قرآن نے کہہ دیا لائے انفق من قبل الفق وقاتل یعنی فتح مکہ سے پہلے جو حضرات ایمان لائے تھے قرآن تو ان کے بارے میں فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ کے عمل اور اجر کے بارے میں یہ بیان فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے وہ فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں کے اجر اور عمل کو اور ثواب کو نہیں پہنچ سکتے کہ جائے کہ جناب جو ہے یعنی غیر صحابی جو ہے حضور کا امتی ہو کر وہ حضور سے اپنے نبی سے جو ہے وہ عمل میں بڑھ جائے یعنی صحابی صحابی سے نہیں بڑھ سکتا اچھا پھر حدیث شریف میں کیا اللہ ہے حضور نے حضور نے فرمایا کہ میرے بعد میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا ان کو برا مت کہنا ان پر کبھی جو ہے تان و تشنی مت کرنا ان کو جو ہے گالی گلوچ سے مت پیش آنا ان کے ساتھ کیونکہ یہ وہ ہیں کہ یہ اگر اللہ کی راہ میں مٹھی بھر جو بھی خرچ کیا ہوگا تم اگر جو ہے بہت پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو گے ان کے ادر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتے کتنی واضح حدیث ہے بتلائیے کہ اس حدیث کے پیش ہوتے ہوئے بھی کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ جناب عام امتی جو ہے وہ نبی سے عمل میں برابر ہو جاتا ہے یا بڑھ جائے گا تو اب یہ دیکھیے کتنی سری گستاخی ہے اس میں کوئی لمبے چوڑے علم کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی ہم نے تو قرآن پڑھا نہیں ہو سکتا ہے کوئی کا مطلب کچھ ہو رہا ہے بھائی قرآن سے یہ بتلا رہا ہے حدیث یہ بتلا رہی ہے ہر مسلمان سمجھ سکتا ہے کہ ان کا کلمے کلمہ پڑھنے والا جو ہے وہ جناب ان سے عمل میں کیسے پڑھ سکتے ہیں وہ اگر بیٹھ کر نفل پڑھیں تو ان کو پورا ثواب مل رہا ہے امتی اگر بیٹھ کر نفل پڑھے گا تو اس کو کھڑے ہو ہو کر پڑھنے والے کا نصف ثواب ملے گا اور ایک دو باتیں ہیں ان کے عمل کو تو پہنچ ہی نہیں سکتا ہے اور اسی کتاب میں جو ہے دیکھیے ختم نبوت کے بارے میں انکار کیا اور یہ کہا کہ دل سر اگر بعض زمانے ختم نبی اگر کوئی نبی آئے تو خاتمیت محمد میں فرق نہیں آتا تو آپ بتلائیے کہ حضور کے بعد کوئی نبی آئے تو خاتم النبی جین میں فرق آئے گا کہ نہیں فرق آئے گا حضور خاتم النبی جین ہو گئے آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا آپ کے بعد تو کوئی کسی قسم کا نبی آ ہی نہیں سکتا ہے یہ لکھنا چاہیے تھا کہ اگر بال فرض آئے گا آئے گا تو ختم نبوت میں فرق آئے گا یہ کہتا ہے کہ فرق نہیں آتا تو نہیں تو تو مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ تو پوائنٹ پکڑا یہی تو جو ہے وہ اپنی جو ٹائٹل پر جو ہے وہ رسالہ جو ان کا نکلتا تھا اس پر یہی عبارت لکھی ہوتی تھی اور دیکھیے اس سے سری ختم نبوت کا انکار آج بھی یہ کتاب چھپ رہی ہے اور اس پر بحث و مباحثہ کرتے ہیں یہ لوگ مناظرہ کرتے ہیں کہیں زمینہ نکالتے ہیں کہیں کہ نہیں یہ مطلب تھا نہیں یہ مطلب تھا ارے وہ تو مر گیا تم کہاں سے اس کا مطلب نکالنے والے ہو گئے بھائی سیدھی سی بات ہے یہ تو ایسے ہی ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ آج جو ہے فضل الرحمان فضل الرحمان کو اگر جو ہے ٹاور پر لے جا کر تین جوتے مارے جائیں تو اس کی عزت میں کوئی فرق نہیں آئے گا سب چیز ہوگا کیوں نہیں عزت میں فرق آئے گا فرق آئے گا کہ نہیں ابھی جوتے اس کے مارے جائیں تو اس کی عزت میں فرق آئے گا کہ نہیں ہاں؟ وہ اگر بل فرض اگر اپنی بیوی کو تین طلاق دے تو اس کی بیوی اس کی بیوی بیوی ہونے میں لکھو کے فرق نہیں آئے گا بل فرض کی بات ہو رہی ہے یہاں کہتے ہیں ہم تو بل فرض کی بات کر رہے ہیں بل فرض کی ارے بھائی بل یہاں تو بل فرض بھی نہیں چلے گا یہاں تو یہاں تو کوئی گنجائش ہے ہی نہیں یہاں یہاں تو بل فرض کی بھی بات نہیں کی جائے گی اگر بل فرض کی بات کرتے ہو تو یہ کہو کہ بل فرض اگر جو ہے وہ نبی آئے گا تو حضور کی ختم نبوت میں فرق آئے گا یہ لکھنا چاہیے جیسے قرآن کریم میں فرمایا کہ لوکان فیما علیحتن اللہ فصل اگر زمین و آسمان میں دو خدا ہوتے تو زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا تو زمین و آسمان کا نظام درہم برہم نہیں ہو رہا جس اس سے یہ پتہ چلا کہ خالق اور مالک اور ذات باری تعالیٰ ایک ہی ہے دو نہیں ہیں تو اگر یہاں پر کوئی یہ کہے کہ اگر زمین و آسمان میں دو خدا ہوں تو زمین و آسمان کے نظام میں کوئی فرق نہیں آئے گا تو یہ تو ایسے ہی ہے بالکل ان کے مفروض ہے تو یہاں تو مفروضہ بھی نہیں کر سکتی یہ تو بالکل جو ہے جہالت اور گمراہی اور بے دینی ہے تو یہ یہ وہ عبارت ہے کہ جو علماء حرمین کے پاس بھیجی گئی مکہ اور مدینہ میں بھیجی گئی انہوں نے جو اس عبارت کے لکھنے والے کو ظاہر اسلام سے خارج قرار دیا اور دیکھیں اس میں براہی نے قاطیہ ہمیں کیا لکھا کہ ایک ایک صالح نے فخر دو عالم کو خواب میں دیکھا تو آپ جو ہے اردو میں کلام کر رہے تھے تو پوچھا حضور آپ تو عربی ہیں یہ اردو کلام آپ کو کہاں سے آ گئی اردو کلام کہاں سے آ گئی تو حضور نے فرمایا جب سے ہمارا تعلق علماء مدرسے دیوبند سے ہوا ہے اس وقت سے ہمیں یہ اردو کلام آ گئی آگے رزلٹ کیا نکالا کہ اس سے مدرسے دیوبند کی فضیلت ثابت ہو گئی کہ ماض اللہ ماض اللہ نے یعنی فضیلت کیا ثابت ہو گئی کہ ماض اللہ سرکار وسلم کو بھی اردو زبان جو ہے وہ مدرسے دیوبند کے فارغ تحصیل مولویوں سے جو ہے وہ صحبت اختیار کر کر ان کی شاگردی اختیار کر کر جب ان کو اردو زبان آئی کتنی سری گستاخی ہے اور اسی کتاب میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم سے شیطان کے علم کو جو ہے زیادہ مانا ہے اور شیطان کے علم کو ثابت مانا ہے اور حضور کے لیے کہتے ہیں کہ حضور کے لیے تم جو علم ثابت کرتے ہو وہ کون سی قرآن آیت ہے شیطان کے لیے تو قرآن کہہ رہا ہے شیطان کا علم تو قرآن ثابت کر رہا ہے اس کو شیطان کا علم تو قرآن سے ثابت ہونا نظر آ گیا لیکن سرکار دو عالم کا علم وہ قرآن سے ثابت ہونا نظر نہیں آیا کتنی بڑی گستاخی ہے کہ شیطان کا علم جو ہے قرآن سے ثابت مانتا ہے اور حضور کے لیے جو ہے وہ نفی کرتا ہے انکار کرتا ہے کہ حضور کے لیے کوئی آیت تو قرآن نہیں ہیں جس سے حضور کا علم جو ہے وہ ثابت ہو یہ لکھی اور سراط جس جسے یہ سید احمد شہید کہتے ہیں اس کی لکھی ہوئی ہے سراط مستقیم اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ <clears throat> نماز میں اپنے خیال کو حضور کی طرف لگا دینا وہ بالکل عبارت یہ ہے اس کی حیدر اصل کتاب فارسی میں یہ اس کا اردو ترجمہ بھی ہو گیا اس میں لکھا ہے کہ زنا کے اپنی بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے اور نماز میں بڑی سے بڑی شخصیت خواہ جناب رسالت ماں بھی کیوں نہ ہو اپنی ہمت کو اس طرف لگا دینا اپنے گدھے گھوڑے اور بیل کے خیال میں مستغرق ہونے سے بھی زیادہ برا ہے اب آپ بتلائیے کہ جب آپ اطیات پڑھتے ہیں اس میں السلام علیکم جو ہم نبی جو نہیں پڑھتے ہیں یہاں حضور کا خیال نہیں آئے گا یعنی نماز پڑھتے ہیں دنیا بھر کے خیال آتے ہیں تو اس کو وہ برا نہیں کہہ رہا ہے لیکن حضور کے خیال کو کہہ رہا ہے کہ وہ گدھے اور گھوڑے کے خیال میں چلے جانے سے یہ برا ہے تو یہ جو ہے خواتین اس نے لکھی ہوئی یہی وہ عبارتیں ہیں جو فلسطین اور شام اور مصر اور مدینہ اور منورہ جو ہے وہ علماء کو جب یہ لکھا گیا کہ ایسی عبارت لکھنے والے کے بارے میں کیا حکم شریعت ہے میں نے لکھا کہ یہ لوگ تو جو ہے دار اسلام سے خارج ہیں اور جو لوگ ان کو دار اسلام سے خارج نہ مانیں وہ بھی دار اسلام سے خارج ہیں منشق کا بھی کفر ہی واضح بھی فقط کہ جو ان کے کفر میں اور ان کے عذاب میں شک کرے وہ بھی دار اسلام سے خارج ہے ایک دو باتیں تھوڑی کتنی باتیں آتی ہیں کہ جو دیکھا جائے تو میں کہتا ہوں کہ مسلمان سوچ نہیں سکتا ہے کہ ایک مسلمان کہلانے والا اپنے آپ کو کیسے حضور کے بارے میں جو ہے یہ لکھ سکتا ہے لیکن یہ کتابیں چھپ رہی ہیں اور بک رہی ہیں بازار میں انہی کے مکتبوں میں بک رہی ہیں انہی کے چھاپے خانے ہیں خرید لیں جا کر دیکھیں جو ہے لکھا ہوا ہے تو یہ ہے یہ ہے بنیادی اختلاف تو یہ فروئی اختلاف نہیں بلکہ عقیدے کا اختلاف یہ جھوٹے ہیں جھوٹے ہاں، ہیں یہ کبھی جو ہے یہ کبھی آپ نے یہ سنی کبھی آپ کو بتلایا کہ ہمارے مالج کبھی ہاں، بتلایا کہ ہمارے جو ہے وہ علامہ انہوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں اور یہ حضور کی شان بیان کی مطلب ارے ایک زمانہ وہ تھا کہ یہ جو ہے اس پر ممبر پر بیان کرتے تھے جب علماء اہل سنت نے ان کی گرفت کی ہے اور جب وہاں کی یہ فتح جس دور میں یہ کتابیں لکھی گئی تھی اس وقت سے پھر اب یہ چھپانے لگے اور کترانے لگے اب کہتے ہیں کہ جناب یہ تو اختلاف ہے فروغ اختلاف اچھا بھائی ہم کو اپنے مجمے میں تھوڑے جاتے ہیں اب سادہ لوگ مسلمانوں کو اس طرح سے کہتے ہیں کہ یہ تو یہ تو علمی اختلاف ہے یہ تو جو ہے مولویوں کا اختلاف ہے ہم ہمارا کام تو صرف نماز روزے کی درست بھی ہے ارے نماز روزے کا جو ٹائٹل ہے جب اندر جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ زہر گھولنا شروع کرتے ہیں اپنا اور پھر پورا بےمان بنا کر چھوڑتے ہیں تو اگلا پھر وہ سمجھتا ہے کہ جناب ہاں اب میں مسلمان ہوا لوگوں وہ تو بےچارا اس کو تو پتہ نہیں معلومات ہی نہیں ہے وہ تو سمجھا جو کوئی بات کہہ رہا ہے قرآن و حدیث بیان کر رہا ہے لیکن یہ پتہ نہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ سب اپنی خواصے سے بیان کر رہا ہے یہ ساری چیزیں ہیں تو بتلائیے کہ جن کے عقیدے یہ ہوں کہ نماز میں حضور کا خیال جو ہے وہ گدھے اور گھوڑے کے خیال میں چلے جانے سے زیادہ برا ہو اس کو اس کو آپ اپنا پیشوا بنائیں گے جن جو ان باتوں کو صحیح اور درست قرار دے اس کو اس کو آپ اپنا امام بنانا پسند کریں گے آپ یہ تو دور زیادہ دنیا میں آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے والد کو گالیاں دیتا ہو اور وہ امامت کرے تو آپ اس کے پیچھے نماز میں بن گئے تو بڑے بےحدہ میرے والد کو گالیاں دیتے ہیں یہ سرکار کو گالیاں دے رہی ہیں سرکار کی شان میں رہے ہیں یہ مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آتی کہتے ہر نماز کو اللہ کے لیے پڑھنی ہے کسی کے بھی پیچھے پڑھ یہ یہ سادگی رہتا ہے بس کہتے ہیں اچھا بھائی تو پھر ایسے ہی معاملہ ہے تو پھر جو تمہارے ماں بہن کو گالیاں دینے والے ان سے جا کر بھی تو ذرا جا کر ان کو بھی سلام دعا کیا کرو ان کے اپنے ان کے ان کو اپنے یہاں چائے تو مدعو کیا کرو ان کے یہاں جا کر چائے ناشتہ پانی کر کر آیا کرو پھر ہم دیکھیں پھر پھر سمجھ میں آئے گا تو دنیاوی رشتے تو اتنے جو ہے محترم کہ جناب ان ہیں کہ جناب ایک لفظ جو ہے سننا گوارہ نہ کریں اور جن سے ہمارا ہمارے دین کا اور ہماری ہمارے ایمان کا بقا ہماری نجات کا جن پر جو ہے دار و مدار ان کی شان میں جو ہے جو کچھ بکتا پھرے کہتا پھرے ہم یہ کہہ کر سال میں جو مولویوں کو جھگڑیں یہ بہت غلط بات ہے یہ جو ہے ایمان کی بات نہیں جن کے لگے کہ ایمان کا ایمان کا سیر بھی جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ورنہ مسلمان تو وہ ہے کہ جو ان کی عزت پر اور ان کی حرمت پر اپنا سر قلم کرا اگر وہ کرا دے تو وہ اس کو اپنے لیے جو ہے مندی سمجھتا ہے اور کرایا ہے لوگوں نے حضرات صحابہ سے جو ہے عقیدے پوچھو ان کے عقیدے اور ان کے ایمان کیا تھے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے بعد جو ہے سب کچھ سمجھتے تھے انہوں نے جو ہے اس معاملے میں کوئی رو رعایت نہیں کی کوئی رشتے دار رشتے داری اور کوئی دوستی دوستی نہیں دیکھی اسی لیے قرآن نے ان کی تعریف بھی فرمائی کہ ایسا ایمان لاؤ جیسے یہ ایمان لائے ہیں کہ جناب کوئی عزیز و قارب آ گیا اور اس نے حضور کی شان میں اس طرح کا معاملہ کیا اٹھا کے تھپا مار دیا اٹھا کر سر قلم کر دیا یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرا ماموں ہے یہ میرا باپ ہے بیٹے نے باپ کو قتل کیا ہے بھانجے نے ماموں کو قتل کیا ہے یہ کیا کہ حضور کا مسلحت نہیں مسئلہ آپ نہیں دیکھیں اگر ایسا کوئی نہ سوچے اپنی عبادت وہ بھی نماز جیسی ہم اب دنیا اپنی جو ہے خریداری کے سودا سلوک کے لیے جاتے ہیں تو ہم جناب ایک دکان نہیں کئی کئی دکانیں چیک کرتے ہیں اچھا مال تلاش کرنے کے لیے اور نماز ایسی عبادت سے جہاں چاہ جو جس کے پیچھے چاہا جو پڑھ لی ہاں، جماعت پڑھنے کی جو فضائل اور جو ثواب ہیں وہ اس کے شرائط میں تو دیکھو تبھی تو اس کا ثواب اور وہ عدل ملے گا یہ تھوڑی کہ جو ہے جناب ہر خیر کے پیچھے جو ہے نماز پڑھ لی تو آج یہ جو دور ہے یہ دور تو اس کا سنتا ہے کہ بھائی خوب اچھی طرح سے کھال کھان سنگال کر جو ہے وہ پھر کسی کو جو ہے اپنا امام بنایا جائے اب وہ ظاہر ہے بالکل کوئی دھگی چھٹی بات ہی نہیں اب تو بالکل جو صاف معاملہ ہے ہم اگر کوئی حضور کو یا یا نور نہیں مانتا ہے ہم اس کو کافر نہیں کر سمجھ کوئی سلط و سلام نہیں پڑ رہا ہے وہ کافر نہیں ہو گیا وہ تو ہیں کہ مشرق ہوگا ہاں، اور بتلائیے اچھا، اب آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ حالانکہ خود قرآن کریم نے فرمایا قد جا من اللہ نور بے شک تمہارے پاس لوگوں اللہ کا نور آیا تفسیر اٹھا کر دیکھ لو قرآن کا معنی جو اپنی عقل سے تھوڑی کیا جائے گا تفسیر میں دیکھو تفسیر میں لکھا ہے تفسیر جلالین میں لکھا ہے کہ سرکار دو علیہ وسلم نور سے مراد محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے بھائی نور و نور و بشر اس میں تو ابھی آپ جائیے میں تبھی تو آپ پہلے یہ تو سمجھ لیں آپ اچھا۔ کہ جو ہے یہ ہم نے اور ان ان, ان جو ہے بد مذہبوں میں کیا فرق ہے اہل سنت میں اور دیوبندی میں کیا فرق ہے مقصد کہ دیوبندی کے بعد جانتے ہی نہیں اس کے بارے میں ہاں مقصد ہاں۔ بھی نہیں ہوتا کون ہے یہ ہاں، مطلب قرآن سنت سے دیکھیں ارے گے قرآن سنت بھی اسی سے اسی سے لیں گے کہ جس کا ایمان اور عقیدہ درست ہے بھائی یہ تھوڑی ہر سے جو ہے وہ قرآن سنت سمجھا جائے گا قرآن سنت سمجھنے کے لیے بھی تو پہلے یہ دیکھا جائے کہ یہ اہل ہے کہ نہیں آج جو ہے ہر ایک قرآن و سنت سمجھانے کے لیے نکل گئے یہ چور اور ڈاکو ایمان کے یہ وہی یہ تو وہ یہ تو یہ تو شکاری ہیں اور آپ کو پتا کہ شکاری جو ہے شکار کرنے کے لیے ویسی بولی بولتا ہے ویسے ہی لبادہ اوڑھ لیتا ہے تو یہ تو یہ تو یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو مسلمانوں کے ایمانوں پر ڈاکہ ڈال رہے ہو یہ بھی یاد رکھیں کہ چور اور ڈاکو وہیں جاتے ہیں کہ جہاں مالو متا ہوتا ہے جہاں دولت ہوتی ہے آپ لوگوں کے پاس کیوں آتے ہیں یہ راسدیوں کے یہاں کیوں نہیں چلے جاتے ہیں بھائی امام باروں میں کیوں نہیں چلے جاتے ہیں وہاں جا کر کیوں نہیں تبلیغ کرتے ہیں ان کو پتا کہ وہ تو پہلے ہی ان کا تو بیڑا غرق ہو چکا ہے اور ان کا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے یہی لوگ ہیں کہ جن کے پاس متا عزیز ہے ایمان ہے ایمان کی دولت ہے حضور سے وابستگی ہے حضور سے عقیدت ہے اولیاء کرام سے محبت ہے یہی جو ہے ان کو سب کچھ نظر آتا ہے اسی لیے آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں طرح طرح کے جو ہے وہ بہانے بنا کر طرح طرح کی باتیں گھر کر ہمارے پاس کیوں نہیں آ کر بیٹھتے ہیں ہمارے پاس آ کر بیٹھے نا ہم سے بات کریں نا آپ جیسے نوجوان ساتھی جو بیچاروں کو جو پورے طور پر بزرگ کے مسائل بھی نہیں آتے ان کے پاس آ کر نور و جو ہے بشر کا جھگڑا چھیڑتے ہیں علم غیر کی باتیں کرتے ہیں آپ کہیے کہ چلیے یہاں لے آئیے میرے پاس لے آئیے جدیا میں لے آئیے فاروق اعظم میں لے آئیے تو پھر پھر پتا پول کھل جائے گا پھر پتا چل جائے گا کہ کہاں تک ان کا مبلغ علم ہے سمجھ لیں آپ اچھی طریقے سے کہ یہ بےمان ہمیں جو ہے وہ جو ہے وہ گمراہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں ہاں۔ وہ لوگ اس سے آپ دیکھیں نا ایک زمانے میں جو ہے یعنی ہاں۔ اہل سنت کہنا سننی کہنا بدت تھا اپنا آپ کو لکھتے تھے دیوبندی دیوبندی اور اب جو ہے جناب اہل سنت سنی حقوق کونسل سنی کونسل صحابہ کرام کا دیکھیے یہ انجمن سپاہی بھائی صاحب صحابہ کرام کا یوم منا رہی ہے ان کے لیے جلوس نکالتی ہے اب جو ہے وہ کہاں گئے ان کی وہ شریعت کے دن متعین کرنا دن منانا حرام بدت ہے کیا جو ہے صحابہ کرام نے یہ دن منائے تھے ان سے پوچھو کہ گلی کچھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بائیس جماعت جماعت الخرا کو سرکاری تعطیل کی جائے سرکاری چھٹی کی جائے اب کہاں سے جائز ہو گیا جو آپ نے کتابوں کی باتیں بتائی یہ تو چلے پہلے لکھی یہ تو چیزیں ہم لوگ بھی نوٹ کر سکتے ہیں یہ والی چیزیں ابھی جو ہاں، آپ نے ہاں۔ دو تین سال سے ہم خود نوٹ کر رہے ہیں پچھلے دو تین سالوں پہلے اخبار میں کیا آتا تھا اور ان کے اب جلوس نکال رہے ہیں خاص بائیس تاریخ کو جناب جلسے کر رہے ہیں یوم سیدنا صدیق اکبر منا رہے ہیں یوم سیدنا فاروق اعظم منا رہے ہیں جب ہم مناتے تھے تو کہتے یہ بدت ہے یہ دن متعین کرنا جائز ہے اچھا. جائز نہیں ہے سیلفی کا بیان آیا تھا دو سال پہلے مطلب ہم لوگ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ تو کہیں کہ چلو وہ پرانے علماء کی بات ہو گئی تو پچھلے سے پچھلے سال جب عید ملاد النبی کی تیاریاں شروع ہوئی تھی تو سیلفی کا بیان آیا تھا کہ بھائی یہ جو دن منانا ناجائز ہے وہ اخبار میں دوسرے دن انہوں نے کسی علماء کرام نے عید ملاد النبی کا کہا تھا تو انہوں نے فوراً اسٹیٹمنٹ دے دیا تھا کہ اور اب یہ سیرت النبی کے جلسے کر رہے ہیں دو سال سے بار میں کرتے ہیں اور قرآن و سنت جو بات کہی وہ کہتے ہیں تو یونیورسٹیز میں اور یہ کالجز میں جو یہ لوگ پہنچے ہیں ہر طرف تو یہ تو کہیں سے بھی جو ہے یہ روایت کا کسی کا حوالہ نہیں دیتا کہ حدیث میں یہ آیا یا اس عالم میں یہ کہا یا تفسیر تفصیل میں یہ بلکہ وہ تو اپنی گھڑنے لگتے ہیں بتوں پہ جو آیتیں نازل ہوئی ہیں قرآن مسجد کی وہ نوزب اللہ جو ہے مزارات پہ لے جاتے ہیں ساری کی ساری یہاں تک کہ اشر و فیلی نے سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کو جانوروں پاگلوں اور دیوانوں کے علم سے تشبیح دی ہے حفظ المان میں کہ جیسا علم حضور کو ہے ایسا تو ہر بچے پاگل دیوانے ہر جانور کو حاصل وہ کہتے ہیں اگر یہ کیا بھی تو پتاؤ کیا ہے ان کی جو ہے اچھا بھائی اچھا, اچھا۔ ہاں، ہاں، اہل سنیوں نے تو جو ہے پتا برید کر دیے اب ذرا جو ہے تم اپنے یہاں سے جو رسالت دکھا دو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کہاں کہاں قطع برید کی ہے خود ہی دکھا دینا ہاں۔ واقعی سچے ہیں تو وہ وہ رسالے کتابیں جو ہے لیا یہ کتاب وہاں سے سے جا کر لیا ہاں, ہاں۔, ہاں، بول ٹھیک ہے ہے وہ تو جو یہی کرتے ہیں تم جو ہے وہ دکھا دو ہمیں یہ کتاب ہم دیکھنا چاہتے ہیں صفحے نمبر میں نوٹ کرا دیتا ہوں اور پھر آپ جو ہے وہ اس میں دیکھ لیں انہیں کے یہاں سے منگوا ہمارے یہاں بھی انہیں کے یہاں ہاں۔ ہمیں کیا ضرورت پڑی اس میں پیسہ خرچ کرنے کی بھائی اچھا پھر جو ہے اب تک جو ہے وہ کیوں نہیں جو ہے وہ تم نے شائع کیا کہ بھئی ایک صفحے کا دوسرا سفا لگایا ہوا کون کون سی کتابوں میں بھئی تو بہت بڑی بات ہے نا کہ کسی کے عقیدے کو جو ہے بالکل توڑ مروڑ دینا ہے وہ خاموش بیٹھا رہے ہیں دیکھو نا جس بات یعنی عقل بھی بالکل جو ہے ان ان کا جھوٹا ہونا ثابت ہو رہا ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں اپنی خباصت کو چھپانے کے لیے ایسی بکواس کرتے ہیں یہ تو سارے کے سارے جو ہم لوگوں کو تو یہ لوگ کہتے ہیں یہ اچھا میں کہہ رہا ہوں نا کہ بھائی آج خود دیکھیں ہم یا رسول اللہ کہیں تو شرک ہم ہاں، تو شرک ہے تو جب آپ کو اچھا مسل پھر اپنا آپ کو کیا سمجھتے ہیں آپ یہ کہنے والا جو مشرق ہو جاتا ہے وہ ہاں، کہتے ہیں نا اچھا اور یہی میں بتلا رہا ہوں کہ آپ جب یا رسول اللہ کہیں تو جو ہے وہ شرک آپ حضور کو نور مانے تو شرک ہاں، یعنی مشرک ہو گئے آپ اور جو مسلمان کو مشرک ہے اور وہ مسلمان مسلمان ہو مشرک نہ ہو تو وہ شرک تو وہ کفر تو اسی کی طرف لوٹ کر تو ان کے فتوے کے مطابق بھی آپ کی نماز ان کے پیچھے نہیں ہوتی بھائی مسلمان کو کافر کے آنے والا جو ہے وہ کیا ہے دار اسلام سے خارج ہے تو ان کے فتوے کے مطابق بھی آپ کی نماز ان کے پیچھے نہیں ہوتی بھائی آپ جو ہے نماز میں السلام علیکم درود ابراہیم پڑھیں گے حضور کا خیال آئے گا بلکہ خیال آنا چاہیے لانا چاہیے تو انہی کے فتوے کے مطابق آپ کی نماز کہاں ہوئی ان کے پیچھے آپ کہتے ہیں کہ نہیں حضور کا خیال آئے گا حضور کا خیال لانا چاہیے حضور کا خیال لایا جائے قصدن ہیں کیونکہ انہی کے خیال سے تو نماز مکمل ہوتی ہے السلام علیکم یہ نبی پر کوئی نکال دے دیا سے پڑھ کر بتلائے پھر ہمیں کہ نماز ہوئی کہ ان کے مولوی سے پوچھو ہیں تو ان کے فتوے کے مطابق ہماری نماز ان کے پیچھے نہیں ہوتی آپ یہ سب مسئلے پیچھے رکھ دیتے یہ عقائد ہیں آپ یہی پہلے اسی مسئلے کو آپ غور کر لیں اسی مسئلے کو سمجھ لیں ان کے فصلے کے مطابق ہی آپ کی نماز ان کے پیچھے نہیں ہوتی تو اب تک جتنی نمازیں پڑھی ہیں یاد ہیں تو ان کو دوبارہ پڑھنا شروع کر دیں اگر آپ واقعی جو ہے سمجھنے کے لیے تشریف لائے ہیں اور آپ کو جو ہے یہ حقیقت سے آگاہی حاصل کرنا ہے تو آپ جو ہے بالکل آج سے یہ تہیا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جتنے دن تک ان کے پیچھے نماز پڑھی ان کو ہم جو یہ سمجھتے رہے اللہ تعالیٰ ہم, جو ہے وہ مقبرت فرمائے اور بخشش فرمائے ہماری اور آئندہ کے بعد جو ہے وہ کبھی جو ہے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے اور اگر دیکھنا جائے تو وہ کتابیں میرے پاس رکھی ہوئی ہیں جن کے میں نے بھی حوالے دیے نہیں ختم اللہ علیہ کو حضور وسلم حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں بھی تو تھے نا وہی بھی اترتی ہوئی ان کو معلوم ہو گئی کہ حضور پر وہی اتر رہی ہے معجزات بھی دیکھیں لیکن میں نہ مانوں بھائی چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے بھی دیکھا مٹھی میں جو ہے کافروں کے جو ہے کنکریوں نے کلمہ پڑھا وہ بھی بےمانوں نے سنا سنا سب کچھ دیکھا بھالا اس کے باوجود جو ہے ایمان یہ یہ تو آپ چھوڑ دیں مانتے کیوں نہیں ہے ارے بھائی آپ کون ہوتے منوانے والے بھائی کہہ رہا ہوں میں نے تو پہلے آپ کو بتلا دیا کہ مسلمان تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس قسم کی گستاخی اور بے ادبیاں جو ہیں انہوں نے تحریر کی ہوں گی مسلمانوں کو تو پتا ہی نہیں اور یہ جو ان کی تبلیغوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں سادہ لوگ بےچارے وہ نماز روزہ کلمے کی سن کر یہ کہتے ہیں ہمارا تو ہاں، وہی ہے وہی ہے ایک پارٹی ہے یہ نام جدا ہیں لیکن سب بنیاد انہیں کی ڈلی ہوئی مقصد بھی وہی ہے دوست رپورٹ ہاں۔ پیش کرتے ہم نے اتنے مشرقوں کو مسلمان کیا ہے یہ کلمہ اس لیے پڑھواتے ہیں پھر تو یہ ہمارے پیچھے آ کر ہمیں مطلب یہ سارے اللہ سب کچھ کتابوں میں ان کے یہ تو صاف صاف ابھی بھی کہتے ہیں وہ تو باتیں چھپا بھی لیتے ہوں ہوں گے گے بولتے یہ صاحب ابھی بھی بولتے ہیں کہ اللہ کہنا شیر یہ اگر آئے تو بھائی ہم آپ کو بتلا دیتے ہیں آپ وہاں کلمہ پڑھوائیے جن کے کلمے درست نہیں ہیں ہے عالحبا چلے جائیے چہاردہ معنس وہاں وہاں چلے جائیے اور نہیں تو شراب خانے جائیے وہاں تبلیغ کی ضرورت ہے ہم اپنے گھر میں تو بھائی ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں قرآن بھی پڑھ رہے ہیں ہاؤس ہاں۔ ہاں۔ ہاں۔ وہاں جائیے کسٹم ہاؤس چلے جائیے وہاں در سے توحید دیجیے کیا سمجھا ہوا آپ اچھا، ہمارے اتفاق سے علاقے میں ہے بھی نہیں کوئی تین مسجد تین ہیں یہ باب الاسلام کتنی دور آپ سے باب الاسلام یہ نا شفیق مور سے آگے ہے تھوڑا سا بتا رہے ہیں ہاں، باب الاسلام کئی اچھا، مسلمان اچھا۔ تو کوئی اللہ کے بند تو اپنے گھر میں پڑھو اپنے گھر میں پڑھو نہیں اپنے گھر میں پڑھو ہاں؟ ہاں؟ ہماری جو یونیورسٹی میں بھی نماز ہوتی ہے ہاں۔ تو اس میں وہ ایک دس پہ ہوتی ہے سب سے پہلے جماعت ہوتی ہے استعمال میں لڑکے کتنے ان کے پیچھے پڑتے ہیں نماز لیکن میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ جو صرف سات یا آٹھ لڑکے جو ان کے ہوتے ہیں کٹر ہاں۔ آگے جو کھڑے ہوتے ہیں جو امامت کراتا ہے اور یہ سات یا آٹھ یا دس لڑکے ان کے اپنے ہوتے ہیں ہاں۔ باقی سب وہ ہیں وہ خود انگوٹھے بھی چوم رہے ہوتے ہیں دیکھا ان کو اور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ان کے سب کے گھروں میں تقریباً جتنوں کو جانتے ہیں سب کے گھروں میں نیاز فاتحہ بھی ہوتی ہے تو نوز للہ انہی کے پیچھے نماز رہے ہیں جو ان کو مشرقہ مطلب کی رہنمائی نہیں ہوتا رہنمائی نہیں ہے اچھا، والا کوئی نہیں مطلب پوری بات مان لیتا ہماری لیکن یار نماز تو یہ کہ پڑھ لیتے ہیں کسی کے بھی پیچھے میں نے اچھا۔ نا کہ بھائی نماز اللہ کے لیے اور رسول نے اپنی اس عبادت کے لیے کچھ جو ہے احکام بیان فرمائے ہیں کہ نہیں تو بھائی ان کو دیکھو پہلے ان احکام پر پورے اتر رہے ہیں کہ نہیں ان احکام پر پورے اترے تو ٹھیک ہے پڑھو آپ ان کی مسجد میں نماز پڑھنا ٹھیک ہے نا مطلب امامت نہ ہو ان کی پیچھے صرف اگر نماز پڑھنے تو ٹائم نہیں ہو جیسے ٹائم نہیں ان کی مسجد ہے صرف نماز پڑھنی ہے وہ ختم ہو چکی ہے جماعت ہاں اپنی نماز جو ہے وہ جا کر پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر مطلب ان ہاں۔ کی مسجد میں جانے کا اچھا۔ ماحول بنائیں گے تو ہاں۔ وہ لوگ یہ دیکھیں گے یہ تو جاتے ہاں، ہیں دوسرے جو جیسے آپ لوگ جو ہے دوسروں کو جو ہے وہ اطلاع نہیں کر سکتے ہیں اعتراض کریں بچے ترغیب دیں اور اپنا آپ جو ہے وہ احساس کمتری میں مبتلا نہ ہوں کام کریں وہاں پر ذہن بنائیں اس طرح سے لوگوں کو جو ہے اپنے آپ کے ہم عمر جو ہیں ان کو قریب کریں ان کو جو ہے سمجھائیں بتلائیں تو یہ ان کا ایک بھی اگر ہوتا ہے محلے میں وہ اس قدر خباصت پھیلاتا ہے گند پھیلاتا ہے آپ ماشاء اللہ آپ ایک کیا میں سمجھتا ہوں جانے کتنے ہوں گے بےچارے جو ظاہر نہیں کرتے اپنے آپ کو اکثر ہے ہاں تو آپ اپنے کو بنائیے اب یہ چار اگر ہوتے ہیں تو جناب جو ہے وہ مسجد میں جو ہے ہولڈ بازی کر دیتے ہیں ادھم مچاتے ہیں تو آپ لوگ کیوں جو ہے احساس کا مطلب آج نہیں کل آپ کا آپ کو موقع ملے گا آپ اس محلے کے رہنے والے ہیں آپ جو ہے جب اپنی نمازی بنائیں گے آپ اپنا ہم خیال بنائیں گے تو کل وقت آئے گا آپ کی قیادت ہوگی وہاں پر یہ جو ہے جناب دس دینا شروع کر دیتے ہیں جاتے ہیں اور ہمارے سننے جو پلپلے ہوتے ہیں اللہ رسول تو یہ حکمت عملی سے اور سوچ وچار سے سمجھداری سے آپ جو ہے اپنا مشن جاری رکھیں آپ حق پر ہیں انشاءاللہ شاء اللہ گا کہ آپ آپ کی جو ہے سے مدد ہوگی کچھ لوگوں کو کہا بھی جو نئے نئے جانتے ہیں نا ان کو میں نے کہا یہ تو آپ جو کہہ رہے ہیں اللہ رسول کی باتیں کرتے ہیں یہ تو ہم جو فال کر رہے ہیں تو نظب اللہ کے نہیں نہیں وہ ایسی بات تو کوئی نہیں کہتے ایسی بات تو کوئی نہیں کہتے ہیں یا مشکل کتابوں کو تو جانے سے چھوڑ دیں ان کی اتنی زیادہ انہوں نے مشہور بنا ہوئی ہے اپنی بہشتی زیور کتاب بنائی ہوئی ہے اس کے پہلے ورق پہ تو یہ ساری چیزیں جو افعال ہیں سارے مسلمانوں کے جو پاکستان میں تقریباً اسی فیصد مسلمانوں کے جو افعال ہیں ان سب چیزوں کو تو انہوں نے جو ہے وہ مشرقانہ مشرقانہ قرار دیا ہوا ہے مشرقانہ رسوم قرار دی یا شروف علی کی جو کتاب ہے سب سے پہلے پیج پہ تو یہی ہے سب سے پہلے پیج پہ میں دیا ہے نا سارا کا سارا اور پھر کہتے نہیں یہ تو کچھ ایسی باتیں کہتے نہیں اکثر وہی بحث کرتے ہیں کہ عالم وغیرہ مدد وغیرہ کہتے ہیں ہاں، بھائی ہم اس طرف نہیں جاتے ہم تو جو ہے ہم نہیں کرتے ہاں آپ یہ یہ ہے کہ نہیں حضور کے بارے میں ایسا گستاخانہ رویہ ہے کہ نہیں کی لکھی تھی یہ لکھا یہی مسائل ہیں کہ یہ اسی پہ پڑھنا ہاں۔ مدد مانگتے ہیں یہ ایک صاحب نے تو یہ بھی کہا تھا کہ ان کا قیدہ تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی جانتے تھے کہ اس درخت میں کتنے ہوئے پتے یعنی اس قسم کا قیدہ جو رکھتا ہو تو کیا ہوا مشرق ہو لکھا ہوا ہے یہ کہ وہ مشرق ہو گئے ارے یعنی کسی کی ان بےمانوں نے تو جو ہے یعنی آج سے جو نو سو سال دس سو سال پہلے مبصرین کرام نام گزرے ان کو بھی جو ہے مشرق بنا دیا ایک مفسر ہیں سادی کے نام سے مشہور ہیں سمجھے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف نہیں لے گئے مگر یہ کہ اللہ تعالی نے ان کو سب کچھ علم عطا فرما دیا تھا کہ جو کچھ ہو چکا جو کچھ ہو رہا ہے جو ہوگا اور یہ تو حضور کی حدیثوں میں فرمایا کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں کہ جو سب سے آخر میں میری شفاعت سے جہنم سے نکلے گا تم درختوں کے پتوں کی بات کرتے ہو بھائی مانو ہیں ارے تم درختوں کے پتوں سے نبی کا علم جو ہے وہ ناپتے ہو تمہارے پاس یہی پیمانہ رہ گیا ہے آج تم اپنے مولوی کو تو لکھتے ہو کہ حضرت کا علم حضرت تو علم کا سمندر تھے حضرت تو علم کا سمندر تھے تو بتلاؤ سمندر سمندر کا پانی زیادہ ہے یا درخت کے پتے کا درخت کے پتے زیادہ ہیں اپنے مولویوں کی تعریف کرنے پر آئے تو بحر زخار بطل جلیل حضرت جو ہے وہ اور حضرت یوں جن کو دس حدیثیں جو ہے زبانی یاد نہیں ہو سنت کے ساتھ ہیں ان کو تو وہ بحر زخار بنا دیں اور نبی کے علم کا بےمان کہیں کہ جناب پتوں کے علم اگر کہہ دیا کہ حضور کو پتوں کا علم تھا تو تم جو ہے تمہاری رگ اعتراض فوراً پھڑک اٹھتی ہے وہاں رگ اعتراض نہیں پھڑکتی جہاں حضرت کو جو ہے وہ علم کا سمندر کہا جا رہا ہے علم کا دریا کہا جا رہا ہے وہاں جو ہے ارے ہم ہم تو کہتے گا حضرت کو اگر جو ہے وہ علم کی علم کی نالی اگر کہے گا ہم تو اس پر بھی کہیں گے اس بےمان کو اتنا بھی نہیں پتا ہے تم تو بیر ہیں اور سرکار کے علم کا تم بات ارے حضور کا علم تو کائنات کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی میں یعنی جس طرح سے آپ ہتھیلی کو دیکھتے ہیں کائنات آپ کے سامنے اس طرح سے ذرا بخاری وغیرہ کی حدیث پڑھو تو صحیح تم جو ہے حضور کا علم کو جو ہے وہ جناب یہ کہتے ہو کہ دین تو بہت مشکل کر دیا بہت آسان مطلب آسان تم نے کیا دیا کہاں کہاں مشکل کیا ہے بھائی وہ ذرا نشاندہی تو کرو کیا مشکل کر دیے پہلے جو ہے وہ یہاں کوہنیوں تک کوہنیوں سمیت ہاتھ دھوئے جاتے تھے اب کیا بغل تک ہاتھ دھونے کے لیے کہا گیا مشکل تو جب کرا دیا جاتا ہے کہ ہم کہتے ہیں اس دور میں بھی بغل تک ہاتھ دھونے کیونکہ سلام پڑھنا جمعے کی نماز کے بعد اچھا یہ مشکل ہو گیا اور وہ نماز کے وقت ضروری کرنی ہاں۔ اور مشکل ہو گئی نا ان لوگوں کو ہاں۔ بڑی مشکل اچھا اسی لیے پڑھتے اور چھ چھ مہینے کے لیے نکلنا ہی آسان ہے ماں باپ کو چھوڑ کر بیوی بچوں کو چھوڑ کر تبلیغ کو نکال اللہ تعالیٰ نے یہ کہیں نہیں لکھا کیا آپ جو ہے مطلب چلے حقوق بات بہت بڑی چیز ہے اچھا وہ تیجا چالیسویں کے لیے تو منع کرتے ہیں کہ اس میں جو دین مختص کر لیتے ہیں ہاں۔ لیکن وہ میں نے ان سے یہ پوچھا کہ تبلیغ میں بھی تو کبھی ایسی روایت نہیں ملتی ہے کبھی تین دن کے لیے کو گیا ہو یا چالیس دن یہ کہاں سے رہے ہیں وہ تو تس نفس کی ہے اس کے لیے آپ کر سکتے ہیں اور یہ گائے کے لیے یہ کے لیے اور یہ مقصرت کے لیے ہے دنیا سے جو تشریف لے گیا دنیا سے جس کا تعلق ختم ہو گیا ایک طرح سے یہ اس کے لیے جو ہے تو یہ زیادہ اہم ہے وہ زیادہ اہم ہے ہاں؟ ہاں۔ ارے تم چلو بھائی تم تیسرے دن نہیں تم دوسرے دن کر لیا کرو تم چالیس چالیسویں چالیسویں روز کے تم اڑتیسویں روز کر لیتے ارے یہ بےمان ہیں سب کرتے ہیں یا جتنے بھی یہ خناس ہیں سب مجھ سے فاتحہ کراتے ہیں چالیسواں بھی کرتے ہیں تیجا بھی کرتے ہیں برسی بھی مناتے ہیں اسی این اسی روز اسی روز ہمارے یہاں تو ایک دو روز آگے پیچھے بھی ہو جاتا ہے ان کے یہاں تو وہی سترہ ستمبر کو جو ہے وہ ان کے ابو کا ان کے ابو مرے تھے اس روز جو ہے جناب فاتحہ ہو رہی ہمیں اور دور نہیں جائیے میں بتلا ہوں آپ کو ڈاکٹر اتھر قریشی کا داماد یہاں پر رہتا ہے اس کا بھائی این جو ہے اسی روز جو ہے جناب یہاں پر جو ہے وہ آیا ہے اور فاتحہ کا کھانا لے کر آیا میں نے کہا وہ دارلو میں وہاں پر دے دو میں نے کہا بھائی تم نے کیا کیا آج اب ہاں، آج ابو کا دن تھا میں نے کہا بھائی تمہارے تم تم آئے ہو میں نے کہا تمہارے بھائی تو کہنے لگا آپ تو جانتے ہیں نا بھائی سعودیہ جب گیا ہوا تھا جب سے وہاں وہ آیا وہاں رہ کر اس کا دماغ ایسے ہی ہو گیا میں نے کہا تم لوگ سب کر دوں ہاں جی, دیکھیے ہم تو بھرتی منائیے بھی ابھی کون تھا یہاں پہ نہیں نہیں یہ ایک اور تھا نا ان کا چلا گیا اخلاق او ہو ہو اخلاق اخلاق تھا کونسلر ہیں کٹر یعنی کٹر جو ہے جماعتیہ اور یقین مانو کہ نماز جنازہ یہاں پر پڑھوائی چالیسواں چالیس کی تقریب یہیں پر رکھی مین روڈ پر کرائے سے رہتا تھا مجھے بلایا میں نے فاتحہ پڑھی آخر میں جو ہے جناب میرا انتہائی وہ مشکور ہوا شکر کہ آپ نے جو ہے جو ہے بہت میرے ساتھ تعاون کیا اور ابا کے لیے دعائیں مفرت کی اور چالیسویں میں آپ نے شرکت کی اور یہ ہے وہ ہے یہ بالکل یعنی میں نے کہا بتلا ساری زندگی جو ہے لوگوں کو لڑاتے رہتے ہیں یہ نہ کرو وہ نہ کرو لیکن کرتے سب ہیں چالیسویں روز جو ہے فاتحہ ہوئی ہے اس اور ایک دو نہیں جن یعنی جو سڑے ہوئے ارے او ہو ہو حکیم صاحب ماشاء اللہ ماشاء اللہ جو ان لوگوں کا طریقہ کار ہے اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے یہ جتنے بھی ہیں سب نے مسمار کرا دیا یہ نجدی ہیں غاصب ہیں انہوں نے سعودیہ انہوں نے سرزمین حجاز پر قبضہ کیا ہے ڈنڈے کے زور پر اپنا سب کچھ چلا رہے ہیں تمام نے شہید کرایا جنت البقی کے اندر گیا جی ہاں تو دیکھیں کہ آپ اگر تاریخ پڑھیں تو اس میں تمام جو ہے وہ ہاں۔ مزارات موجود ہیں تھے جن پر دس ہزار صحابہ کرام وہاں پر آرام فرمائے ہیں دس ہزار صحابہ کرام اور بڑے بڑے جو ہے اولیاء کا نام وہ جی۔ علیحدہ ہیں حضور کی اولاد وہاں پر آرام فرما ہے حضور کی بیویاں وہاں پر آرام فرما ہے ان بےمانوں نے ٹکر چلائی وہاں عقیدت کے طور پہ اور محبت کے طور پہ میں نے بڑا مجھے وہ ہوا میں حضور کے روزے کو میں نے ہاتھ لگایا جالیوں کو تو اس نے کہا لا حرام شرک اور حرام سے کوئی حکم نہیں کسی صورت سے میں حضور کی لاہک کا نظارہ کروں اندر سے تو وہ ایک بہت بڑا سا ایک وہ تھا دیوار میں پتہ نہیں وہ اب ہے میرے دماغ سا ہے وہ اسد صفا کا جو جگہ ہے نا ہاں۔ اس طرح میں اس طرح سے آیا گھوم کے باب جبرائیل سے ہو کے پھر آیا میں نے پھر ہاتھ لگانے کی کوشش کری اس نے پھر مجھے منع کیا عقیدت ہوتی ہے حضور کے دیکھ کے کیفیت تاریخ ہو جاتی ہے کہ بھائی تو انہیں کو دوبارہ ہاتھ ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بےمان چوتر کر کے حضور کے مواجہ شریف کی طرف کھڑے رہتے ہیں ہاں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے ہاں، اور ہنسی مذاق کرتے رہتے ہیں اگر وہاں جو ہے وہ مسلمان اور وہ جذبہ جذبہ ختم ہو گیا کہاں سے ہوگا ختم ہو گیا آپ کو وہاں پر اسرائیل کے خلاف اتنی تحریک نہیں ملے گی اسرائیل کے خلاف آپ کو اتنا مواد اور لٹریچر شائع ہوتا ہوا نہیں ملے گا جتنا کہ اہل سنت والجماعت کے خلاف اور یہ یہاں سے جتنے بھی ان کے نمک خار حرامی جو گئے ہوئے ہیں بےمان وہ سب جا کر ایسے سنی مسلمانوں کی نشاندہی کرتے ہیں جو انگوٹھا چنتا ہو یا وہاں ہاتھ باندھ کر حضور کی خدمت میں سلام کا نذرانہ کر رہا ہو تو یہ ان کے خلاف جو ہے وہاں پر سارے جو ہے وہ وہاں رہ کر جو عربی سیکھ لیے ہاں، عربی میں کرتے مطلب کرتے رہتے رہتے ہیں ہیں چوما چاٹی نہیں کرو یہ ان کا نظریہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ تم چومو نہیں وہ دور سے دعا پڑھو اور جو کچھ حضرت حضرت حسفت تو اس کے متعلق تو یہ ہے کہ حضرت اسفت کو تو وہ ایسا ہے تو نہیں بتایا ہمیں تو صرف نہیں کا جو ان کا نظریہ یہ اس کو اس لیے چما جا رہا ہے کہ اس کو حضور نے اپنے ہاتھ سے اٹھا کے رکھا اور جہاں حضور تشریف فرما ہو جہاں حضور آرام فرماؤ اور جن جن چیز اچھا۔ اور جہاں حضور کے قدم لگے ہوں وہ تو جہاں حضور کے قدم لگے ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر جو ہے وہ رونق افروز ہو کر خطبہ دیا ہو وہ اس مقام کا کیا کہنا ہے اس کی عظمت و رفت یا اس کے بارے میں کیا ہوگا حج میں جو نمازیں جو ہوتی ہیں ہاں۔ کچھ اور مطلب یہ ہے کہ حج ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا نام تھوڑی ہے بھائی حج تو خانہ کعبہ کا طواف کرنا صحیح سبا مروا کے درمیان دوڑنا آٹھ تاریخ کو مینا میں جانا پھر جو ہے وہ نو تاریخ کو عرفات میں جانا پھر جو ہے وہ دسویں شب کو مزدلفہ میں آنا دسویں دسویں تاریخ کو پھر مینا آنا شیطان کو کنکریاں مارنا قربانی کرنا سر مڑانا پھر طواف زیارت کرنا اس نام کا حج ہے اس چیز کا نام حج ہے ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا نام حج تھوڑی ہم تو اپنی نمازیں پڑھتے ہیں ہم تو الحمدللہ اپنی نمازیں پڑھتے ہیں جماعت سے نمازیں پڑھتے ہیں اپنی جماعت جا کے نماز پڑھتے ہیں ہاں؟ وہاں اپنی نماز تھوڑی برباد کریں گے ان کے پیچھے کہ جو نماز پڑھنے کا انداز بھی تو دیکھو نماز کی طرح وہ چشمہ لگایا ہوتا ہے وہ سدیش وہ وہ جناب چشم اتار کر رکھ دیا اب وہ یہاں آ گیا اب اللہ اکبر ہو رہی ہے اور پھر آخری رکا جب ہو گئی تو چشمہ لگ رہا ہے دوسری میں بھی قرآن ہاں، مساجد میں وہاں وہ نہیں قرآن کھولتے ہیں اچھا۔ عام مساجد میں جو ہے وہ جناب امام قرآن کھول کر جو شرابی پڑھاتا ہے وہ حافظ نہیں ہوتے نہیں نم شریف میں جو وہ تو حافظ ہیں وہ نہیں کرتے ہیں عام مساجد میں جو ہے نا وہاں ایسا ہوتا ہے ہاں حرم میں یہ ہوتا ہے کہ جو نمازی ہوتے ہیں مختلف ہوتی ہیں وہ چھوٹا پرانا حمائل رکھتے ہیں وہ دیکھتے رہتے ہیں اور ان کا تو حرم کیا ہو تو نماز میں کھڑے ہیں مسواک ہو رہی ہے ہاں۔ اور وہ پہنی ہاں۔ جی جی جی یار جی۔ اللہ کہہ رہے ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں محفل میلاد کرتا ہوں اور فقیر جو ہے اس میں اچھا۔ وہ قیام میں لذت پاتا ہے جب ان کو کہا گا وہ تو ہمارے طریقت میں پیرے شریعت میں تھوڑی ان کی طریقت اور شریعت بھی جدا کم از کم جو ہے بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے پاس ایسے ہی جو ہے دو بد مذہب آ گئے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو حدیث سنانا چاہتے ہیں میں پھر ہم آپ کو قرآن کریم سنانا چاہتے ہیں قرآن کریم سن لیجیے میں تم سے قرآن قرآن کریم بھی نہیں سنوں گا بہت اصرار کرنے لگے تو آخر آپ نے فرمایا کہ یا تو تم اٹھ کر چلے جاؤ میری محفل سے یا میں اٹھ کر چلا جاتا تو آخر جو ہے پھر وہ چلے گئے جو لوگ سامنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے جو ہے قرآن کریم سنانا چاہ رہے تھے قرآن کریم تو ثواب کا کام ہے پڑھنا بھی اور سننا بھی تو کیا حرج تھا آپ قرآن کریم سن لیتے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ تم نہیں جانتے کہ یہ دو آدمی کون تھے فرمایا کہ یہ دو وہ تھے جو بد مذہب ہو گئے ہیں ان کا عقیدہ خراب ہو چکا ہے دل کا کوئی ٹھیک نہیں یہ کوئی حدیث سناتے اور اس میں جو ہے میرے دل میں اس وقت جو ہے کوئی بات آ جاتی قرآن قریب یہ سناتے ہو سکتا ہے اس وقت جو ہے کچھ یہ اس کا میرے دل میں خیال کچھ اور پیدا ہو جاتا تو اس لیے میں نے ان سے نہ حدیث سنی نہ قرآن سنی وہ اتنے بڑے محدث اتنے بڑے جو ہے وہ یعنی تبا تابعین میں سے ہیں تو کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ وہاں سے اللہ گمراہ ہو سکتے تھے نہیں نا تو اس میں وہ ہمیں درس دے گئے کہ بد مذہبوں سے کوئی بات جو ہے وہ نہیں سنی جائے گی آپ سنیں گے تو کم از کم یہ ارے آپ بڑا اچھا پڑتا ہے تعریف تو کریں گے نا کس کی تعریف کر رہے ہیں ایک بد مذہب بد, بد عقیدہ شخص کی ارے آپ کو سننا ہے تو خلیل حسری کی سنیے صدیق منشابی کی تلاوت سنیے یہ کیا پڑتا ہے ان ان کی سنیں ذرا جو استاد القرا ہیں جو ماہر فن عقیدہ نہیں ہاں ہاں سعودیہ کی تھوڑی ہے یہ یہ تو اب تو اب تو وہ ان کے کیسٹ بھی جو ہے وہ بند کر دیے اب تو اسی کی لگی رہتی ہے اسی کی لگی رہتی لیس یہ تو خود ان سے سیکھیں ہاں؟ یہ تو وہ ہیں جو خود ہاں۔ ان کے کے شاگردوں یہ تو ان کی تلاوت سنیں آپ دیکھیں کیسا صدیق منشاوی ہے خلیل حسری ہے محمود خلیل حسری ہے قاری باسط ہیں شیخ رفت ہیں اسماعیل ہیں یہ بڑے بڑے قرہ ایسے پیارا پڑھتے ہیں کہ طبیعت جو ہے وہ سیری نہیں ہوتی طبیعت آگے سنتے ہی رہیں ایسا پیارا پڑھتے ہیں پورا قرآن کریم ان کا ملتا ہے میں لایا ہوں اگر کبھی موقع ملے تو ان کو وہی بتائیں جو آپ حج کے دوران آپ لوگ ان لوگوں سے ملیں ہاں، گے میں آج میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو ہے وہ بہت بات کر لی آج میں نے تین روز کے بعد میں نے جو ہے مغرب کی نماز پڑھائی ہاں۔ میری طبیعت بالکل خراب تھی تو